شہزادے کی تعلیم ایک فاضل استاد کسی شہزادے کی تعلیم پر مقرر تھا اس کے پاس چند اور لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے مگر استاد ہمیشہ شہزادے کو ہی سب سے زیادہ جھڑکتا بلکہ ضرورت دیکھتا تو گو شمالی سے بھی نہ جھجکتا لڑکے نے باپ سے شکایت کی تو اس نے استاد کو بلا کر پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کی نسبت ہمیشہ شہزادے کو ہی زیادہ تنبیہ کرتے ہو اس نے کہا اگر اچھا کلام اور پسندیدہ کام عام مخلوق کے لیے عموماً اچھا تو بادشاہوں کے لیے خصوصاً کیونکہ ان کی زبان ہاتھ سے جو کچھ بھی نکل جائے وہ شہرت پا کر مثال کے طور پر گنا جاتا ہے اور عام لوگوں کے قول و فعل سے تو کوئی واقف بھی نہیں ہوتا شہزادوں کو نیک بنانے میں استادوں کو عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے بادشاہ کو استاد کا جواب اتنا پسند آیا کہ خلغت و انعام سے سرفراز فرما کر کچھ تنخواہ بھی بڑھا دی زبان ایک شخص دوسرے لوگوں سے کسی بات پر تکرار کرنے لگا تکرار تہذیب کے دائرے کے اندر رہتی تو چندہ مذائقہ نہ تھا لیکن وہ شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنے حریفوں کو گالی دے دی انہوں نے مشتعل ہو کر اس کا گریبان پھڑ ڈالا اور خوب پیٹا پٹ پٹا کر وہ زار زار رونے لگا کبھی اپنے ننگے بدن کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے چوٹیں سہلاتا تھا ایک جہاندیدہ آدمی نے اسے دیکھا تو کہا میاں اگر تم اپنی زبان پر قابو رکھتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی پھول کو دیکھو جب تک وہ گنچا رہتا ہے کوئی اس کو نہیں چھیڑتا جو ہی وہ پھول منہ کھول کر پھول بنتا ہے اس کا رس چوسنے والے اور توڑنے والے ہر طرف سے آ جاتے ہیں آرام کی قدر ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا نہ کبھی کشتی میں سفر کیا تھا اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اور فرت خوف سے اس نے بے تحاشا ازاری شروع کر دی اس کی بزدلی دیکھ کر بادشاہ کی طب نازک مقدر ہو گئی لیکن اسے خاموش کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی ایک دانہ بھی اسی کشتی میں بیٹھا تھا اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے خاموش کر دوں بادشاہ نے کہا نہایت عنایت اور مہربانی ہوگی دانا کے اشارے پر اس غلام کو دوسرے ملازموں نے دریا میں پھینک دیا جب چند غوطے کھا چکا تو بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا جب ایک گھڑی گزر گئی تو چپکے سے کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا بادشاہ کو دانا کی یہ تدبیر بہت پسند آئی پوچھا کہ اس میں کیا حکمت عملی تھی دانا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا اور آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو غصے پر قابو ایک صاحب دل نے ایک شہزور آدمی کو دیکھا کہ سخت غضبناک تھا اور اول فول بک رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ فلان شخص نے اسے گالی دی ہے صاحب دل نے فرمایا کہ یہ کم وقت ہزار من کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے لیکن چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا تعریف اہل مجلس میں کچھ لوگ ایک بزرگ کی تعریف کر رہے تھے اور اس کے اچھے افساف کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے اس بزرگ نے سر اٹھایا اور کہا میں جو کچھ ہوں میں ہی جانتا ہوں اے وہ شخص جو میری خوبیاں بیان کر رہا ہے تو ہی میرے ستانے کو کافی ہے یہ تو میرا ظاہر ہے تجھے میرے باطن کی کیا خبر ہے نفرت بچو سے لوگوں نے پوچھا کہ تو جاڑے میں باہر کیوں نہیں نکلتا اس نے جواب دیا کہ گرمیوں میں میری کون سی عزت ہوتی ہے کہ جاڑے میں بھی باہر نکلوں حاتم اسم کا بہرا پن مشہور ولی اللہ حضرت حاتم اسمم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہرے تھے ایک روز حضرت حاتم کی نشست گاہ کے قریب ایک مکھی مکڑی کے جالے میں پھنس گئی اور بھن بھنانے لگی حضرت حاتم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اے لالچی مکھی ہر جگہ شکر شہد اور قند نہیں ہوتی بلکہ بہت سے گوشوں میں پھندا اور جال بچھا ہوتا ہے حضرین مسجد میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے مکھی کی بنبناہٹ سن لی حالانکہ آپ بہرے ہیں حاتم اسم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی حقیقت میں میں بہرا نہیں ہوں لیکن ایسے بنا رہتا ہوں گویا کچھ سنتا ہی نہیں یہ اس لیے کہ لوگ میرے سامنے میرے عیب بیان کریں ان سے اپنا دامن بچا سکوں عقل اور روزی ہارون الرشید نے مصر فتح کیا تو اس نے اپنے ایک حبشی غلام خفیف کو اس کا گورنر مقرر کیا کہتے ہیں کہ اس کی عقل اور سمجھ اس درجہ کی تھی جب ایک سال بے موسم بارشوں کی وجہ سے مصر میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئی اور کاشتکاروں نے اس کے پاس فریاد کی تو کہنے لگا تمہیں اون بونی چاہیے تھی تاکہ تباہ نہ ہوتی ایک صاحب دل نے یہ بات سنی تو کہا اگر روزی میں عقل کی وجہ سے اضافہ ہوتا تو بیوقوف سے بڑھ کر کوئی مفلس نہ ہوتا خالق کائنات نادان کو اسی طرح روزی پہنچاتا ہے کہ عقل مند اس پر حیران رہ جاتا ہے آقا اور نوکر ایک آقا اپنے نوکر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مار رہا تھا کسی پرہیزگار نے دیکھا تو کہا میاں غور تو کرو یہ بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہے اس فضیلت کے لیے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے اسے تمہارا فرمن بردار نوکر بنا دیا ہے اور تمہیں آقا غریب نوکروں کو مارنا پیٹنا بھی کوئی انصاف ہے ممکن ہے خدا کے نزدیک قیامت کے دن یہی تم سے بہتر سمجھا جائے اور تمہیں آج کے ظلم کی ندامت اٹھانا پڑے قیامت کے دن اس سے بڑی حسرت اور کیا ہوگی کہ گنہگار آقا تو دوزخ میں جائے اور پرہیزگار نوکر بہشت میں دکھاوا ایک مند اور باکمل نوجوان ضرورت کے سوا کبھی بات نہ کرتا تھا یہاں تک کہ علمی مجالس میں بھی شامل ہوتا تو ہمیشہ خاموش رہتا ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا اے بیٹے تو جو کچھ جانتا ہے بیان کر اس نے جواب دیا ابا جان میں ان محفلوں میں زبان کھولنے کے لیے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھیں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اس طرح سر محفل میری رسوائی ہو مؤذن ایک شخص نہایت روبت کے ساتھ مسجد میں آزان دیا کرتا تھا لیکن اس کی آواز ایسی بری تھی کہ سننے والے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اس مسجد کا متوالی ایک نیک تینت آدمی تھا وہ اس مؤذن کو پسند تو نہیں کرتا تھا لیکن اس کا دل بھی نہ کرنا چاہتا تھا آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اس نے مؤذن سے کہا کہ بھائی اس مسجد کا قدیمی مؤذن واپس آ گیا ہے اس کی ماہانہ تنخواہ پانچ دینار مقرر ہے تمہاری خدمات کی اب ضرورت نہیں رہی پھر بھی میری طرف سے دس دینار حاضر ہیں انہیں لے لو اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ معزن بہت خوش ہوا کہ مفت میں دس دینار مل گئے شادان و فرہام وہاں سے رخصت ہوا لیکن کچھ عرصہ بعد واپس آ گیا اور امیر سے کہنے لگا کہ اے صاحب آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ صرف دس دینار دے کر یہاں سے نکال دیا اب میں جس جگہ گیا ہوں وہاں کے لوگ مجھے بیس دینار دے کر رخصت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں قبول نہیں کرتا امیر ہنس کر بولا خبردار بیس دینار پر ہرگز راضی نہ ہونا بہت جلد وہ پچاس دینار دے کر تجھے راضی کریں گے خود پسند ابوالحسن کو شیار ایران کا مشہور ستارہ شناس تھا شیخ بو علی سینہ جیسے سر آمد روزگار بزرگ نے بھی اس کے سامنے زانوے تلمن طے کیا تھا ایک دفعہ کوشیار کے پاس ایک ایسا طالب علم آیا جو سخت خود پسند تھا اس طالب علم کو علم نجوم سے تھوڑی بہت وقفیت ضرور تھی لیکن اتنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھنے لگے کوشیار اس کی خود پسندی اور تکبر کو تاڑ گیا اور اس پر کوئی توجہ نہ دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مدتوں کوشیار کے حلقے درس میں شامل رہنے کے باوجود حقیقی علم و فن سے بے بہرا رہا جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو استاد نے فرمایا تو نے اپنے بارے میں خیال کیا کہ نہایت مند ہے ذرا سوچ کر جو برتن پہلے ہی سے بھرا ہو اس کو مزید بھرنے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے دعویٰ سے خالی ہو کر آتا تو کچھ حاصل کرتا تیرے دماغ میں خود پسندی سمائی ہوئی ہے اسی لیے محروم جا رہا ہے طبیب اور مریض ایک مریض پہلو کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا طبیب نے اسے دیکھ کر کہا کہ مجھے تعجب ہوگا اگر اس نے آج کی رات پوری کر لی اس نادان نے ایک زہریلی گاز کھا لی ہے اب اس کا زندہ رہنا مشکل ہے صبح ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مریض شفایاب ہو چکا تھا اور طبیب اسی رات سوئے عدم روانہ ہو گیا تھا احسان شیخ سادی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائح کے بارے میں ایک کے پاس شکایت کی فلاں شخص میرے خلاف شر انگیز جھوٹی گواہی دی ہے انہوں نے فرمایا تو اس کے ساتھ نیکی کر تاکہ وہ شرمندہ ہو تو برے آدمی کے ساتھ نیک روش اختیار کر تاکہ اس میں تیری ایپ چینی کی طاقت نہ رہے مصیبت میں نے ایک پارسا کو دریا کے کنارے پر دیکھا جس کو چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا عرصے دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا اور ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے کہا اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں سلامتی خاموشی میں ہے مصر میں ایک درویش صورت آدمی نے مدتوں سے چپ ساتھ رکھی تھی لوگ اسے خدا رسیدہ بزرگ سمجھتے تھے اور پروانہ وار اس کے گرد چکر لگاتے تھے فی الحقیقت وہ ایک عام دنیا دار آدمی تھا لیکن مسلسل خاموشی نے اس کا بھرم بنا رکھا تھا ایک دن اس نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی میں تو ایک معمولی آدمی ہوں چپ ساتھ اس لیے رکھی ہے کہ لوگ مجھے دانا اور بکمال سمجھیں اس نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا دو دشمن سب اس کی حقیقت سے باخبر ہو گئے اور اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا مگر اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت ایک دن لوگوں سے منہ چھپا کر وہاں سے غائب ہو گیا اور جاتے جاتے مسجد کی محراب پر یہ لکھ گیا اگر میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیتا تو بے وقوفی سے اپنا پردہ چاک نہ کرتا حسن طلب ایک بادشاہ نے ایک یلدار عابد سے پوچھا کہ تمہارا وقت کیسے کٹ رہا ہے اس نے کہا تمام رات مناجات میں صبح حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا میں اور تمام دن اخراجات کی فکر میں بادشاہ عابد کے اشارے کو سمجھ گیا اور حکم دیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ ایان کی فکر اس کے دل سے دور ہو جائے نکتہ چینی ایک شخص جو سر تاپا بدکاریوں میں ڈوبا ہوا تھا گناہوں سے تائب ہو گیا اور اوباشوں کی صوبت سے کنارہ کر کے اہل حق کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا یہاں تک کہ وہ ان کے فیض صوبت سے نہایت اعلی اخلاق اور کردار کا مالک بن گیا لیکن گزشتہ زندگی کے پیش نظر لوگ اس کو برا ہی کہتے تھے وہ بیچارہ لوگوں کے تانوں سے تانگ آ کر اپنے امیر طریقت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ان لوگوں کی زبان درازی نے میرا جینا دھوبر کر دیا ہے انہوں نے فرمایا اے بیٹے تو اس نعمت کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے کہ تو اس سے بہتر ہے جیسا وہ تجھے سمجھ رہے ہیں عبادت گزار شخص نے بادشاہ کو کھانے کی دعوت دی جب سب کھانے پر بیٹھے تو اس شخص نے بہت کم کھایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے معمول سے زیادہ پڑھی مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے بڑا کم خوراک اور عابد و ظاہر سمجھیں جب اپنے گھر پہنچا تو کھانا طلب کیا اس کا ایک سمجھدار لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے کم کھایا تاکہ کام آئے لڑکے نے کہا تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیجئے اس لیے کہ آپ نے کچھ نہ کیا جو کام آ سکے یعنی آپ کی دکھاوے کی نماز اکارت گئی بد آواز قاری ایک بد آواز آدمی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک دن ایک صاحب دل ادھر سے گزرے اور اس سے پوچھا کہ تجھے اس تلاوت کی کچھ اجرت بھی ملتی ہے اس نے کہا کچھ نہیں صاحب دل نے کہا پھر تو اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے اس نے کہا میں اس خدا کے لیے صاحب دل نے کہا تو پھر خدا کے لیے مت پڑھا کر اگر تو قرآن اس انداز سے پڑھے گا تو اسلام کی رونق جاتی رہے گی بلا ضرورت گفتگو کرنے سے خاموشی بھلی ایک دفعہ نوشروان کے دربار میں داناؤں کی ایک جماعت کسی مسئلے پر بحث کر رہی تھی لیکن اس جماعت کے سردار بالکل چپ تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس بحث میں حصہ کیوں نہیں لیتے اس نے کہا کہ وزیروں کی مثال طبیبوں کی سی ہے اور طبیب اسی کو دوا دیتا ہے جو بیمار ہو جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے تو میرا بحث میں دخل دینا دنائی نہیں ہے جو کام میرے بن بات کیے مکمل ہو جائے مجھے اس میں بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر میں دیکھوں کہ اندھائے اور اس کے سامنے کنواں پھر اگر خاموش رہوں تو گناہ ہے کڑوا شہد ایک ہنسمک اور خوش اخلاق آدمی شہد کا کاروبار کرتا تھا لوگ اس کی خوش مزاجی اور میٹھی باتوں پر ایسے فریفتا تھے کہ اس کا شہد ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا یہاں تک کہ وہ زہر بھی اٹھا لاتا تو لوگ اس کو شہد سمجھ کر کھا جاتے ایک بدمزاج آدمی اس کے کاروبار کی ترقی کو دیکھ کر جلتا تھا اس نے سوچا کہ اس کے شہد میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے چلو ہم بھی یہی دھندا شروع کرتے ہیں چنانچہ اس نے بھی شہد کا کاروبار شروع کر دیا لیکن اس کی ترشروئی کو دیکھ کر لوگ اس کے نزدیک بھی نہ پھٹکتے تھے سارا دن گلی کوچوں میں ہانگ لگاتا لیکن ایک گھاگ بھی نہ آیا رات کو تھک ہار کر خالی ہاتھ گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا میرے شہد میں معلوم نہیں کیا خرابی ہے کہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے بی بی نے ہنستے ہوئے جواب دیا تلخ مزاج آدمی کا شہد بھی تلخ ہوتا ہے ترکیب ایک مرید نے اپنے مرشد سے کہا کہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں وقت بے وقت مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں پیر نے کہا ان میں سے جو فقیر ہیں ان کو قرض دے دیا کر اور جو ملدار ہیں ان سے کچھ مانگ لیا کر پھر کوئی بھی تیرے نزدیک نہیں پٹکے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انکسار ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پیش کیا آپ اس کا جواب دے رہے تھے کہ حضرین مجلس میں سے ایک شخص بول پڑا اے ابو الحسن آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہ ہوگا حیدر کرار نے اس کی بات نہایت تحمل کے ساتھ سنی اور فرمایا کہ اچھا تیرے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے اس آدمی نے اپنی رائے ظاہر کی شاہ مردان نے اس کا جواب پسند فرمایا اور فرمایا کہ ہاں اس کا یہی حل بہتر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ باب علم تھے اور دین و دنیا کے بادشاہ تھے لیکن انہوں نے ایک دوسرے آدمی کا مشورہ خندہ بشانی سے قبول کیا کوئی اور بادشاہ ہوتا تو اس کو دھک کے مار کر اپنی مجلس سے نکال دیتا جس کے سر میں غرور ہے ہرگز خیال نہ کر کہ وہ سچی بات سنے گا خاموشی ایک عالم و فاضل شخص ایک ملحد دہریے سے بحث کر رہا تھا وہ جو دلیل پیش کرتا ملحد اسے رد کر دیتا اور کہتا میں تو تمہاری دلیل کے ماخذ ہی کو سرے سے نہیں مانتا نہ چار عالم بحث سے دستبردار ہو کر وہاں سے چل دیا کسی نے کہا واہ صاحب آپ اتنے علم و فضل کے باوجود ایک بے دین کے مقابلے میں عاجز آ گئے اس نے جواب دیا کہ میرے علم کا منبع اور ماخذ قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقبال ہیں اور یہ بے دین ان کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے اور میری کوئی دلیل سنتا ہی نہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے کفریہ کلمات سنتا رہوں بھیڑوں سے ہمدردی کا نتیجہ ایک آدمی کے گھر کی چھت میں بھیڑوں نے چھتہ بنا لیا تھا ایک دن اس آدمی نے اس چھتے کو اکھاڑنے کا ارادہ کیا اس کی بیوی تنک کر بولی کیا غصب کرتے ہو بیچاری گھر سے بے گھر ہو کر پریشان ہوں گی خاون نے اس کی بات مان لی اور بھیڑوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ایک دن وہ اپنے کام پر گیا ہوا تھا کہ بڑوں نے بیوی کو ڈانک مار دیا اور اس کا منہ سوچ کر کپا بن گیا شوہر گھر آیا تو اس نے رو رو کر برا حال بنا رکھا تھا اور شوہر کو کوس رہی تھی شوہر نے کہا اے بے عورت مجھے کیوں کوستی ہے اپنی عقل کا ماتم کر تو نہیں تو کہا تھا مسکین بھیڑوں کو نہ مار اب ان سے ہمدردی کا نتیجہ خود ہی بھگت لو استاد کی سختی ایک مدرسے کا معلم نہایت تندخو اور سخت گیر تھا وہ پھول سے نازک بچوں کو بات بات پر پیٹتا کسی کے نرم گال پر تمانچے مارتا کسی کی شفا پنڈلی کو شکنجے میں کستا آخر لوگوں نے تنگ آ کر دل برداشتہ ہو کر اسے مدرسے سے نکال دیا اور ایک نیک دل پرہیزگار اور نرم طبع استاد کو لے آئے وہ ضرورت کے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا اور کسی کو مطلق دکھ نہیں دیتا تھا رفتہ رفتہ طلبہ کے دلوں سے استاد کا ڈر جاتا رہا اور وہ پڑھنا لکھنا بول کر ہر وقت کھیل کود میں مشغول رہنے لگے یا ایک دوسرے سے لڑنے میں غرض مدرسہ بازیچے اطفال بن کر رہ گیا لوگ مجبوراً پہلے استاد کے پاس گئے اور اسے منا کر پھر مدرسے میں لے آئے ایک خوشتبہ بوڑھے نے اس موقع پر کیا خوب کہا ایک بادشاہ نے اپنا لڑکا مکتب میں بھیجا اس کی بغل میں چاندی کی تختی دی جس پر یہ بات سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی کہ استاد کی سختی باپ کی محبت سے بہتر ہے راز اسکندر رومی سے لوگوں نے پوچھا کہ مشرق اور مغرب کے ممالک تو نے کیسے فتح کر لیے حالانکہ پہلے بادشاہ خزانوں عمر ملک اور لشکر میں تجھ سے بڑے ہوئے تھے لیکن ایسی عظیم فتوحات ان کو نصیب نہ ہوئی اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں نے فتح کیا وہاں کے باشندوں کو نہ ستایا اور گزرے ہوں کی عمدہ رسموں کو منسوخ نہ کیا اور گزشتہ بادشاہوں کو ہمیشہ اچھائی سے یاد کیا جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے نیک نام کو ضائع نہ کرتا کہ تیرا نیک نام باقی رہے ظلم نہ کرو ایک پرسا ایک دولت مند آدمی سے ملنے گیا دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پیٹ رہا تھا پارسا کا دل بھرایا اور اس نے دولت مند سے کہا کہ اے بیٹے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کچھ دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تیرے ماتحت کر دیا ہے اور تجھے ان پر بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر بجا لاؤ اور زیر دستوں پر ظلم نہ کر ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ تجھ سے بہتر ہوں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت وہ ہوگی جب نیک غلام کو بہشت میں لے جائیں گے اور بدکار آقا کو دوزخ میں اس غلام پر جو تیری خدمت اور فرمنداری کرتا ہے بہت غصہ اور سختی نہ کر کیونکہ قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی کہ غلام آزاد ہوگا اور آقا زنجیروں میں جکڑا ہوا غیبت شیخ سادی فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دوسروں کے عیب گننا اور پیٹ پیچھے برا کہنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی غیبت کرنا اور ان کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے اول بے انصاف بادشاہ اس کی بے انصافی کا ذکر کرنا خلق خدا کو اس کے شر اور دھندلی سے محفوظ رکھے گا دوسرا بے حیا آدمی چونکہ وہ شرم حیا کا پردہ خود پھاڑ دیتا ہے اس لیے اس کی بے حیائی پر پردہ ڈالنا بھی جائز نہیں تیسرا کم تولنے والا دکاندار اس کی بےمانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ کر رہیں ان لوگوں کے علاوہ کسی اور آدمی کی غیبت کرنا بہر صورت گناہ ہے گد اور چیل ایک گد نے کہا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ کس کی نظر تیز ہوگی چیل نے کہا ایسی ڈینگن نہیں مرنی چاہیے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تیری نظر مجھ سے بھی تیز ہے گد اترا کر بولا دیکھو گندم کا دانہ زمین پر پڑا ہے کیا تو اسے دیکھ سکتی ہے چیل حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اس کا کیا ثبوت کہ تو سچ کہہ رہا ہے گد نے جھلا کر کہا اس کا ثبوت پیش کرنا بھلا کون سا مشکل کام ہے یہ کہہ کر وہ اپنی اڑان اور نظر کی تیزی کے گھومنٹ میں گندم کے دانے پر جھپٹا وہاں کسی شکاری نے جال بچھا رکھا تھا گد اسی میں پھنس کر رہ گیا اور اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی چیل نے اب چلا کر کہا کم بخت گندم کے اس دانے کو دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے اتنا بڑا جال نظر نہ آیا حضرت عمر فاروق کا انکسار امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں میں پڑ گیا فقیر حضرت عمر کو نہیں جانتا تھا اور یوں بھی دکھی آدمی دوست دشمن میں تمیز نہیں کرتا اس نے غضبناک ہو کر کہا تو اندھا ہے کہ دیکھ کر نہیں چلتا منصف مزاج امیر المومنین نے نہایت عاجزی سے فرمایا کہ بھائی میں اندھا تو نہیں ہوں نہ دانستہ غلطی ضرور ہو گئی ہے خدا کے لیے مجھے معاف کر دے یہ الفاظ وہ شخص ایک فقیر کے سامنے کہہ رہا تھا جو لاکھوں مربع زمین کا حاکم تھا جس کی فوجوں نے قیسر و کسرا کے تخت الٹ دیے تھے اور جس کے روب اور دبدبے سے شیروں کا پتہ پانی ہوتا تھا مند ہمیشہ ان کے سر پسند ہوتا ہے کیونکہ میووں سے بھری ہوئی زمین پر سر رکھ دیتی ہے ٹیڑی کمر ایک بڑیا نے حضاب سے بال سیاہ کر لیے تھے میں نے اس سے کہا کہ اے بوڑھی اماں مانا کہ تو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے لیکن یہ ٹیڑی کمر کیسے سیدھی ہوگی ناسی کے عیب نہ دیکھو اس کی نصیحت پر عمل کرو ایک فقیر نے اپنے والد سے کہا کہ ان باعثوں کی دلاویز باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے باپ نے کہا بیٹا محض اس خیال باطل کی وجہ سے نصیحت کرنے والوں سے منہ پھیرنا مناسب نہیں ہے علماء کو گمراہ سمجھنا اور معصوم عالم کی تلاش میں علم سے محروم رہنا اس اندھے کی طرح ہے جو ایک رات کی چڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا اے مسلمانوں میرے راستے میں چراغ رکھ دو ایک خوشتبہ عورت نے اس کی بات سن کر کہا جب تجھے چراغ ہی نظر نہیں آتا تو اس کی روشنی میں راستہ کیسے تلاش کرے گا اسی طرح واز کی مجلس بزاز کی دکان کی طرح ہے وہاں جب تک نقد نہ دو گے سامان حاصل نہ کر سکو گے مجلس سے واز میں جب تک عقیدت سے نہ آؤ گے سعادت نہ پاؤ گے علم کی بات دل سے سنو اگرچہ اس کا عمل اس کے قول کی مانند نہ ہو انسان کو چاہیے کہ نصیحت کان میں ڈالے خواب و دیوار پر لکھی ہو تعلیم و تربیت ایک وزیر نے اپنے کنزہن اور نلائق بیٹا ایک دانشمند کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا دانشمند نے مدتوں اس کی تعلیم و تربیت کی لیکن اس پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا آخر اس نے تنگ آ کر نلائق شاگرد کو اپنے باپ کے پاس یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ تو عقل نہیں بنتا البتہ اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے اگر انسان میں فطری صلاحیت و قابلیت ہو تو تربیت اسی پر اثر کرے گی کتے کو بے شک ساتھ مندروں میں نہلاؤ وہ جس قدر بگے کا زیادہ نجس ہو جائے گا عیسیٰ کے گدے کو خواہ مکہ میں لے جائیں جب واپس آئے تو گدہ ہی ہوگا نام حاجیوں کا کام پاجیوں کا ایک دفعہ حاجیوں کا ایک قافلہ دشت حجاز میں سفر کر رہا تھا سادی بھی اس قافلے کے ساتھ پیادہ سفر کر رہا تھا میرے پاپیادہ ساتھی کسی بات پر آپس میں دستو و ہو گئے اور ایک دوسرے کو زودو کوپ کیا میں نے ایک سوار کو دیکھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک پیادہ شطرنج کے میدان طے کرنے کے بعد فرزین بن جاتا ہے یعنی اس کا رتبہ پہلے سے بلند ہو جاتا ہے لیکن یہ حاجی حجاز مقدس کے میدان کو طے کرنے کے بعد پہلے سے بدتر ہو گئے سوال امام محمد غزالی نے لوگوں سے پوچھا کہ علوم میں آپ اتنے بلند مرتبے پر کیسے پہنچے انہوں نے فرمایا جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے میں میں نے ذلت نہ سمجھی